ہشام نے عروہ کے شاگرد وقی کے بجائے دوسرے شاگردوں ابو معاویہ جریر نمیر اور حماد بن زید کی سندوں سے بھی جو وقی کی حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے البتہ قطعیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلی بن اسدائی جو ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہے امام مسلم نے کہا حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جسے ہم نے ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 754